سعید بن ابو ہلال نے مجھے نبیح بن سے حدیث بیان کی کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر نے ارادہ کیا کہ حج کے ایام میں اپنے بیٹے طلحہ کا نکاح شیبا بن جبیر کی بیٹی سے کریں ابان بن عثمان ان دنوں حج کے امیر تھے تو انہوں نے ابان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ طلحہ بن عمر کا نکاح کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں کیا مجھے تم ایک اکھڑ عراقی جیسے دکھائی نہیں دے رہے بلا شبہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں ہو وہ کسی کا نکاح نہ کرائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاس